والا بادشاہ بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی ایک بہت ہی حسین بیٹی تھی جس کا نکاح کرنے کے لیے اس کی تلاش جاری تھی حالانکہ وہ شہزادی بہت حسین تھی پر اسے خود پر بہت گھمنڈ تھا اور اس کا رویہ بھی بہت خراب تھا بادشاہ کو یہ یقین تھا کہ اگر ایک بار اس کی شادی ہو جائے تو وہ اپنے طور طریقے صحیح کر لے گی حالانکہ شہزادی ذرا بھی سنجیدہ نہیں تھی اور ان سب شہزادوں سے جو نکاح کے لیے آتے تھے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی میرے عزیز دوستو شاہی بادشاہ اور شہزادوں اب میری بیٹی آپ سب سے ملے گی یہ والا چھوٹے قد کا ہے یہ گول مٹول کدو جیسا ہے یہ تو کھمبے جیسا لمبا ہے یہ بہت چھوٹا ہے ایک دم گلگلے کی طرح شہزادی ہر ایک کا مزاق بنا دیتی چاہے وہ بادشاہ ہو شہزادہ ہو نواب ہو چاہے حکمران ہو یا سپا سلار اس کے والد وہ نیک بادشاہ غصے میں آتا پر وہ خاموش رہتا جب تک کہ اس نے ایک اچھے داڑھی نما بادشاہ کو بے عزت نہیں کیا ذرا اسے تو دیکھو اس کی داڑھی ایک پرانے پوچھے کی طرح ہے یہ کہلائے گا بالوں والا ریچھ یہ تم نے کیا کیا تمہاری جرت کیسے ہوئی ان شاہی حکمرانوں کی بےزتی کرنے کی اب میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تمہارا نکاح اس پہلے انسان سے کر دیا جائے گا جو اس دروازے سے داخل ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو شہ زیادہ ہو یا پھیک منگا جلدی ہی دو دن کے اندر بادشاہ کی خواہش پوری ہو گئی جب ایک آوارہ بانسری بجانے والا اس کے باغ میں آیا اور وہ بانسری بجانے لگا اور بھیک مانگنے لگا اس نے بادشاہ کا دھیان اپنی طرف کھینچا اس نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ اس بانسری والے کو اندر لایا جائے اور اپنے حکم کے مطابق شہزادی کو بلایا تاکہ اس کا بانسری والے کے ساتھ نکاح کیا جا سکے والا بھونچک رہ گیا پر وہ خوش تھا حالانکہ شہزادی بہت روئی اور اس نے بغاوت کی پر بادشاہ نے ایک نہیں سنی اور اس کا نکاح مکمل ہو گیا یہاں تک کہ اس نے اس نئے جوڑے کو سخت ہدایت دی اب جانے کو تیار ہو جاؤ تم یہاں نہیں رہو گی تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہوگا اور اس طرح بانسری والا اور نئی بیاہی دلہن وہ محل چھوڑ کر ایک انجان دنیا کے سفر پر نکل پڑے انہوں نے لمبا اور بھرا سفر طے کیا اور آخر وہ ایک خوبصورت جنگل میں جا پہنچے ارے واہ یہ خوبصورت جنگل کس کا ہے دراصل یہ جنگل بادشاہ عالم ریچ کا ہے او میں بھی کتنی احمق ہوں انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں آ پہنچے یہ یہ خوبصورت وادی کس کی ہے دراصل جنگل بادشاہ عالم ریچ کا ہے میں بھی کتنی احمق ہوں پھر وہ ایک بڑے شہر میں جا پہنچے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خوبصورت شہر کس کا ہے یہ بھی بادشاہ عالم ریچ کی ہی ہے اوہ میں بھی کتنی احمق ہوں مجھے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تم کیوں کہتی رہتی ہو کیا میں تمہارے شوہر کے قابل نہیں ہوں شہزادی خاموش ہو جاتی ہے بانسری بجانے والا پھر اس کو لے جاتا ہے شہر کے کنارے پر ایک تنہا چھوٹے سے گھر میں شہزادی بھونچک کی رہ جاتی ہے اوہ میرے آقا یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے تمہاری خادم کہاں ہے خادم میری عزیزہ تمہیں اور مجھے خود سارے کام کرنے پڑیں گے یہاں کوئی خادم وادم نہیں ہے انہیں گھر میں بہت تھوڑا سا ہی کھانے کو ملتا ہے جو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے شہزادی کھانا بنانے کی جدوجہد کرتی ہے کیونکہ اسے اس کی عادت نہیں ہے بانسری والا کچھ بانس کاٹ کر لاتا ہے اور شہزادی سے کہتا ہے کہ ان کی کچھ ٹوکریاں بنا دے وہ کوشش کرتی ہے پر اس کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں بانسری والا غصے میں ہر رہتا ہے

سڑک کے کنارے اپنی دکان نہیں لگا لی اور ایک شرابی سپاہی ہے اور وہ رونے لگتی ہے وہ دوڑ کر گھر جاتی ہے اور اپنے شوہر کو سب کچھ بتاتی ہے تم کتنی احمق ہو سکتی ہو کہ تم نے ایسی جگہ دکان لگائی ہے جہاں سے نہیں کر سکی میں نے ایک باورچی خانے کی خادمہ بن کر کام کرو گی اس طرح شہزادی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی اور سب حقیر کام بھی کرنا پڑا اسے فرش صاف کرنا پڑتا تھا چمنی انگیٹھی اور برتن اور تشتریاں صاف کرنی پڑتی تھیں دن بھر کام کرنے کے بعد اسے کچھ گوشت گھر لے جانے ملتا ایسا کچھ دن تک چلا جب اسے خبر ملی کہ بادشاہ کے سب سے بڑے لڑکے کے نکاح کا اعلان ہو گیا ہے وہ ہر ایک میں جوش کا جذبہ دیکھتی پر اپنی اداسی میں وہ خاموش رہتی نکاح کا دن آ گیا تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں اور وہ کھڑکی پر جاتی ہے بھیڑ کو دیکھنے اور بد بد آتی ہے کاش مجھ میں اتنا گھمنڈ نہ ہوتا تو میں نے بالوں والے ریچھ بادشاہ کا ہاتھ تھاما ہوتا یہ میں نے کیا کر دیا کیا تم نے میرا نام لیا اوہ عزیز بادشاہ میں معافی چاہتی ہوں مجھے آپ کو اس طرح دیکھ کر ٹھیس پہنچ رہی ہے اوہ فکر مت کرو میں تنہا نہیں ہوں میرے ساتھ آؤ جہاں رسمیں ہو رہی تھی وہاں اسے لے جایا جاتا ہے وہاں سبھی شاہی مہمان اور اس کے والد بھی موجود ہیں وہ سب اس کی حالت دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں اس کی وجہ سے اسے بہت ٹھیس پہنچتی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ سب سے اتنی گستاخی کی مجھے میرا سبق مل گیا ہے فکر نہ کرو عزیزہ شہزادی میں ہی وہ بانسری والا ہوں جس نے تم سے نکاح کیا ہے اور اتنے دنوں تک میں تمہارے ساتھ رہتا آیا ہوں میں ہی وہ سپاہی ہوں جس نے تمہارے سارے برتن اور بھانڈے تباہ کیے تھے میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم یہ محسوس کر سکو کہ گھمن کرنا بہت بڑی دل میں وہ سیکھ لیا اور ملکہ میرا ہاتھ پکڑو اور میری بیوی بنو اسی وقت ان کا نکاح ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے راضی خوشی رہنے لگے کہانی ختم